اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اما بعد باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز بہنوں آپ سب کو حرم فورم کی طرف سے خوش آمدید آج الحمدللہ آپ کو لوگ ہیں جو اس وقت کچھ حرم میں موجود ہیں کچھ مدینہ میں موجود ہیں اور کچھ جانے کی تیاری میں لگے اللہ تعالیٰ آپ سب کو بہترین طریقے سے تمام عبادات کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو کامیابی سے آمین یا رب العالمین آج جو پروگرام ہے جو بات ہے اس کا عنوان حسن اخلاق حسن اخلاق ایک ایسی خوبی ہے جو ہماری کامیابی کی ضمانت ہے حسن اخلاق ہمارے تمام رویوں میں سب سے چوٹی پر جاتی ہے اور یہ وہ اخلاق ہوتے ہیں یہ وہ اوصاف ہوتے ہیں جو انسان کی سیرت کو خوشگوار بنا دیتے ہیں خوبصورت بنا دیتے ہیں مکمل کر دیتے ہیں اور حسن اخلاق کے کئی مدارج ہیں کئی مدارج ہیں اس میں ہم نے ہمیں کہا گیا ہے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ بدی کو نیکی سے دفع کرو ایسی نیکی سے دفع کرو کہ جو کہ انہیں کامیابی سے ہم کرے سلئے رحمی اختیار کرو ظلم و زیادتی سے دور رہو صبر و استقامت اختیار کرو زبان کی حفاظت کرو احسان کے درجے تک پہنچ جاؤ دوسروں کو اوپر احسان کرو احسان کا درجہ ہمیں اوپر کی چوٹی پر لے کر جاتا ہے اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ مکار میں اخلاق بنا کر بھیجے گئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بلند درجے پر تھے ان کی ذات ہمارے لیے اس کی ذات ہمارے لیے وہ بہترین نمونہ ہے وہ بہترین شخصیت ہے کہ انہیں ہم اپنے سامنے رکھ کے اپنے آگے رکھ کے اپنی زندگی گزاریں اور گزارنا چاہیں تو انشاءاللہ وہ جنت ہم سے دور کہ جس جنت کے لیے دوڑ دھوپ کے لیے قرآن میں ہمیں دعوت دی گئی ہے اور ہمیں بتایا گیا ہے اخلاق کی نرمی جو ہوتی ہے نرم گوئی جس کے اخلاق میں ہوتی ہے وہ بھلائیوں کی کلید ہے کہ اس سے بھلائیوں کے راستے کھلتے ہیں انسان کی نرمی اور زبان کی نرمی انسان کو اعلیٰ اخلاق کی طرف لے کر جاتی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کسی کو نرمی میں سے اس کا حصہ دیا گیا اسے دنیا اور آخرت کی بھلائی عطا کی گئی اور جس کو نرمی میں سے نرمی کے حصے سے محروم رکھا گیا اسے دنیا اور آخرت کی بھلائی سے محروم کر دیا گیا کتنی بڑی بات ہے نرمی کہ دنیا اور آخرت کی بھلائی ہمیں نرم مزاجی سے ملے گی ہمیں نرمی سے ملے گی اور دنیا آخرت کی بھلائی سے محرومی ہمیں اس سخت گیری سے ملے گی اور اس سخت زبان سے ملے گی اور اس سخت بات سے ملے گی اسی طرح ابوداود کی ایک حدیث ہے کہ جس میں فرمایا گیا کہ جو نرمی سے محروم رہا وہ تمام بھلائیوں سے محروم رہا یعنی اللہ نرمی کو پسند کرتا ہے اللہ نرمی عطا جس کو اللہ تعالیٰ نے نرمی عطا کی اسے درشتی سے دور رکھا اسے وہ ساری چیزیں عطا فرماتا ہے ان تمام روایتوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نرم کوئی در حقیقت اخلاق کی روح ہے یعنی جس سے ہمارا اخلاق بنتا ہے کہ جس طرح ایک پھول ہے اور اس کی پنکھڑیاں ہیں وہ سب کو اچھی لگتی ہیں کیوں کہ وہ نرم ہیں خوبصورت ہیں خوشبودار ہیں تو اسی طرح اگر ہمارے اخلاق میں نرمی ہوگی خوبصورتی ہوگی خوشبو ہوگی دلکشی ہوگی تو سب کے دلوں کو ہم مول لیں گے اور سب کو یہ ہمارا اخلاق کی نرمی ہی جو ہوگی وہ انسان کو سختی اور درستی سے دور کر کے اس کو نرمی کی طرف لے کر آئے گی اس کے دل کو وسیع کرے گی اس کے دل کو بڑا کرے گی اور وہ فرد خود ہی کھچتا چلا آئے گا ہماری طرف یہ اللہ کی ایک خاص رحمت ہے اللہ فرماتا ہے کہ یہ میری خاص رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو نرم ہو اگر تم درست ہو ہوئے اگر سخت دل ہوتے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ اگر تم ہوتے تو یہ سارے لوگ جو اس وقت تمہارے ارد گرد ہیں بیٹھے ہوئے ہیں کھڑے ہوئے ہیں سن رہے ہیں ہماری ہاں میں ہاں ملا رہے ہیں تو یہ تم سے دور ہو جاتے یہ چھٹ جاتے لہذا انہیں معاف کر دو ان کے لیے بخشش چاہو ان کے معاملات میں ان سے مشورے کرو یعنی جس کو نرمی عطا ہوئی اس کے پاس ایک چمگٹا ہو گیا لوگ کھچ کھچ کر اس کی طرف آتے ہیں لوگ کھچ کھچ کر اس کے پاس بیٹھتے ہیں اس کی بات سنتے ہیں غور کرتے ہیں فکر کرتے ہیں عزیز بہنوں عزیز ساتھیوں اپنی زبان میں اپنے اخلاق میں وہ نرمی پیدا کرے تاکہ دنیا کی بھلائی اور آخرت کی بھلائی ہمارے نصیب ہو اب داؤد کی ایک حدیث ہے جس میں فرمایا گیا ہے کہ خوشخبری سناؤ نفرت مت دلاؤ آسانی پیدا کرو سختی میں مت ڈالو لوگوں کو خوشخبریاں سنا انہیں اس دین سے دور مت کرو انہیں یہ دین مشکل بنا کر ان کے سامنے مت پیش کرو انسانوں کے ساتھ نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے تو جانوروں کے ساتھ بھی نرمی کا حکم دیا ہے ایک روایت میں ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہے کہ ایک جب وہ ایک اونٹ پر سوار ہوئی تو وہ اونٹ مزور تھا ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر وہ پھرنے لگا بھاگنے لگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں نرمی اختیار کرنی چاہیے نرمی اصل فطرت ہے وہ تعمیر کرتی ہے انسان کی فطرت کی تعمیر کرتی ہے اصلاح کرتی ہے ہماری فطرت کو درست کرتی ہے اور پھر ایک جگہ پہ فرمایا گیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لوگوں کے ساتھ احسان کرو لوگوں کے ساتھ نرم رویہ رکھو اور احسان کرو نحل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ عدل اور احسان کو پسند کرتا ہے اور صلاح رحمی کا حکم دیتا ہے بدی اور بے حیائی اور ظلم زیادتی سے منع کرتا ہے وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم سبق لو تم سیکھو تم سیکھو تم سمجھو کہ تمہیں کرنا کیا ہے تم ہو کیا اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ ہمیں مسلم بنایا ہے ہمیں مومن بنایا ہے ہمارے لیے ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء بھیجے ہیں ہمیں ایک تمام انبیاء کی سیرتوں کے صحابہ کرام کی سیرتوں کو دیکھنا ہے کہ ان ان ان کے اندر وہ کون سی خصوصیات تھی وہ کون سی چیزیں تھیں کہ جنہوں نے اپنایا ان کو اور دنیا ان کی گرویدہ ہو گئی اور دنیا اس کے آس پاس ہو گئی میری بہنوں ہم ایک سفر پر روانہ ہونے والے ہیں اور کچھ لوگ پہنچ چکے ہیں وہ ایک عظیم مخلوق ہے دنیا ہے جگہ جگہ سے مختلف ممالک سے کھچ کھچ کر لوگ آ رہے ہیں وہاں پہنچے ہوئے ہیں وہاں بیٹھے ہوئے ہیں کوئی پاکستانی ہے تو کوئی ہندوستانی ہے تو کوئی بنگلہ دیشی ہے تو کوئی افغانی ہے تو کوئی ایرانی ہے تو کوئی ترکی ہے تو کوئی ملائیشین ہے تو کوئی انگلینڈ کا ہے تو کوئی یعنی ہر کونے سے مسلمان کھچ کھچ کر وہاں آئے ہوئے ہیں کوئی گورا ہے کوئی کالا ہے کوئی پیلا ہے کوئی کیسا ہے اور پھر سب ایک اللہ کی بندگی میں آئے ہوئے ہیں اللہ کو انہوں نے رب جانا وہ سب بندے ہیں اللہ کے اللہ کے آگے جھکنے کے لیے آئے ہیں اور اللہ ہمیں قرآن میں کہتا ہے ہمیں اللہ فرماتا ہے سورہ حامیم سجدہ میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نیکی اور بدی کبھی یکساں نہیں ہوتی مختلف لوگ ہیں مختلف مزاج ہیں مختلف زبانیں ہیں مختلف طریقے ہیں مختلف رسم و رواج ہیں لیکن سب میں مشترک کیا ہے نیکی مشترک کیا ہے بدی جو سب سمجھ جاتے ہیں وہ سارے تاثرات چہروں پہ بھی آ جاتے ہیں اشاروں میں بھی آ جاتے ہیں نظروں سے بھی سمجھ آ جاتے ہیں آنکھوں میں بھی ساری وہ آ جاتے ہیں احساسات سامنے آ جاتے ہیں تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نیکی اور بدی یکساں نہیں ہوتی کبھی برابر نہیں ہوتی آپ دیکھیں گے کہ آپ کے ساتھ جس کی عداوت پڑی ہوئی تھی وہ جگری دوست بن گیا ہے کیوں کہ یہ صرف نصیب نہیں ہوتی مگر ان لوگوں کو جو صبر کرتے ہیں آگے سے کیسے حالات آپ کے ساتھ پیش آئے آپ کو جگہ نہیں ملی آپ کو دھکا لگ گیا آپ گر گئے آپ کو نظر انداز کر دیا گیا آپ کو دیا نہیں گیا آپ سے روکا گیا آپ کی راہ بند کر دی گئی یہ ساری چیزیں وہاں پیش آئیں گی یہ صرف نصیب نہیں ہوتی مگر ان لوگوں کو جو صبر کرتے ہیں اس چیز پر صبر کرتے ہیں یہ ساری چیزیں جو میں نے گنوائی ہیں میری دونوں وہ حج ہے وہ حج ہے عظیم مخلوق ہے تو وہاں یہ ساری چیزوں سے سابقہ پیش آتا ہے انسان کو ان سب چیزوں پر ہمیں صبر کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ آگے کہتا ہے یہ مقام حاصل نہیں ہوتا مگر ان لوگوں کو جو بڑے نصیبے والے ہیں کہ جن کے اندر صبر ہوتا ہے وہ بڑے نصیبے والے لوگ کیوں کہ صبر کے بدل میں جنت ہے صبر کرنا آسان نہیں ہوتا یہ ساری چیزوں پر کہ جو انسان کے ساتھ پیش آ رہی ہوتی ہیں ان پر اگر کسی نے صبر کر لیا تو بڑے نصیب والا ہے کیوں کسی جنت کی خوشخبریاں دی گئی ہیں اور اگر آگے اللہ فرما رہا ہے اور اگر شیطان کی طرف سے کوئی اکساہٹ محسوس کرو تو اللہ کی پناہ مانگ لو ظاہر ہے کس جس نے آگے سے کیا میں بھی کر سکتی ہوں کسی نے ایک کہا میں دو کہہ سکتی ہوں کسی نے مجھ سے ایک روکا میں دو دفعہ روک سکتی ہوں نہیں میں صبر کرنا ہے شیطان تو مجھے کہتا ہے کہ میں کروں اور کر سکتی ہوں بے شک اللہ تعالیٰ سب سنتا ہے اور وہ سب جانتا ہے وہ سب جانتا ہے تو جس کو یہ ساری چیزیں ملتی ہیں جس کو حسن سلوک آ گیا جس کو یہ سب کچھ برتنا آ گیا کامیاب وہی ہوگا کامیاب وہ ہو گیا اور پھر ہمیں صبر و سباب کے حوالے سے ایک اور بات بتائی جا رہی ہے کہ سب جو ہے ایک بنیادی صفات میں سے ایک صفت ہے بنیادی صفات میں سے ایک ایک صفت صبر ہے بہت سی اہم صفات ہے لیکن قرآن پاک کے بیان سے ہمیں معلوم ہوا کہ صبر محض ایک اخلاقی خوبی ہی نہیں ہے بلکہ بہت سی اخلاقی خوبیوں کی بنیاد ہے خود ایک اخلاقی خوبی نہیں ہے بلکہ دیگر اخلاقی خوبیوں کی بنیاد ہے اور یہ ایک سر چشمہ ہے قرآن میں ایک مقام پر اہل ایمان کی خوبیوں جب بیان کی گئی ہیں تو اس میں کہا گیا ہے سورہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ سلام علیکم بما صبر تم پن اکبدار اور فرشتے ہر طرف سے ان کے استقبال کے لیے آئیں گے یہ کہتے ہوئے کہ تم پر سلام و رحمت ہو یہ سلا ہے تمہارے صبر کا بس کیا خوب ہے یہ آخرت کا گھر ایک صبر کے بدلے میں فرشتے استقبال کر رہے ہیں یہی ہم ہم انسان ہم چیز کہ ہم اپنے اندر اگر یہ خصوصیات پیدا کر لیں ہم اپنے اندر یہ خصوصیات پیدا کر لیں تو کیا ہوگا کہ فرشت استقبال کریں گے اور سلامتی ہوگی اور رحمت ہوگی کس بات کے سلے میں صبر کے سلے میں قدم قدم پر بات کو صبر کرنا ہوگا عزیز بہنوں قدم قدم پر گرمی بھی ہے پیاس بھی ہے خوراک بھی کم مل رہی ہے من پسند نہیں مل رہی ہے جگہ بھی کم ہے کیا کیا جائے صبر کر لیا جائے جو چند دن ہے ہمیں تو جنت چاہیے ہم آئے کس لیے ہیں ہم اتنی دور سے کس لیے آئے ہیں ہم نے اپنا مال لگایا وقت لگایا قوت لگائی جان لگائی سب کچھ لگا کے یہاں پہنچے کس کے لیے جنتوں کو حاصل کرنے کے لیے اور یہ آیات مومن کی خوبی مومن کی خوبیوں کو بیان کر رہی ہیں یہ جنت میں ان کا سلا ہے یہ جنت میں ان کا سلا ہے یہ سلا صبر کے بدلے کا ہے اور صبر تمام خوبیوں کا قائم مقام ہے اس لیے صبر کو چشمہ کہا گیا ہے اور یہ بنیاد ہے تمام خوبیوں کی کما صبر سورہ احقاف میں بیان کیا جاتا ہے پس صبر و ثبات اختیار کیجئے جس طرح عالی ہمت رسول صبر و ثبات سے کام لیتے تھے رسول حضرت علیہ السلام کتنے عرصہ انہوں نے امت کو بتایا دعوت دی کام کیا کتنے عرصے کتنے سال ساڑھے نو سو سال ہر نبی قرآن میں ذکر ہے ہر نبی کا انہوں نے کتنی محنت کی اپنی امت کے ساتھ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیجیے ان کی سیرت پڑھیے کتنا صبر کتنا حوصلہ کس سجنے میں اوپر سے اجڑیاں ڈالی جا رہی ہیں جب پائپ جاتے ہیں تو پتھروں کی بارش ہے خون اتنا بہ گیا کہ نالین مبارک چپک گئی پاؤں سے کوئی باغ میں سہارا لیتے ہیں مجھے فرشتہ آ کے کہتا ہے کہ آپ کے ساتھ یہ یہ یہ واقعات ہوئے ہیں کیا کیا جائے اللہ نے بھیجا ہے پیش کر رکھ دیا جائے اس قوم کو کیا جواب دیا نہیں یہ نہیں تو ان کی آنے والی نسلیں ان کی آنے والی نسلیں ایمان لے کر آئیں آج ہم دیکھتے ہیں آنے والی نسلیں ایمان لے کر آئیں وہی طائف وہی طائف جو اس وقت اسلام کا گڑھ ہے اس کے علاوہ سورت کے کئی پہلو ہیں سارے کے سارے پہلو تو یہاں تھوڑی سی گفتگو میں نہیں سمیٹے جا سکتے لیکن صبر کیا ہے کہ اپنے جذبات اور خواہشات پر قابو رکھنا اسی وقت کہ جس وقت کوئی حادثہ ہوا ہے جس وقت معاملات درپیش ہوئے جس وقت دو بدو کوئی بات ہوئی ہے اپنے جذبات اور اپنی خواہشات کو قابو میں رکھیے سخت سے سخت حالات میں بھی حق پر جمے رہیے اور کسی قیمت پر بھی اپنے اصولوں کو مت لگائیے اپنے اصولوں سے مت ہٹیے اور اس راہ میں جتنی بھی مشکلات آئیں کچھ بھی ہو مردانہ وار ان کا مقابلہ کرنا ہے شدید گرمی ہے پسینے ہیں جگہ نہیں مل پا رہی کھڑے ہونے کی جگہ بھی نہیں ہے بیٹھنا تو چھوڑیے لوٹنے کی بھی جگہ نہیں ہے آپ کو ان ساری چیزوں سے صاف کا پیش آئے گا یہ راہ آپ بڑی امیدوں سے بڑی خواہشوں سے یہ دن آیا ہے حج ایک ایسی عبادت ہے عظیم عبادت ہے بہت بڑی عبادت ہے اس کے لیے کتنے سال میں نے انتظار کیا کتنا پیسہ میں نے اکٹھا کیا اور آج وہ دن آیا اور یہاں میں آئی اور اگر یہاں میں نے صبر کا دامن چھوڑ دیا اور میں جذبات میں آ گیا اور اینٹ کا جواب پتھر سے میں نے دے دیا پھر خدا نخواستہ ایسا نہ ہو کہ ساری چیزیں میرے ضائع ہو جائیں جذبات اور خواہشات پر قابو رکھنے ہر طرح کا لالچ ہر طرح کی نفسیاتی نفسانی خواہشات پر قابو رکھنا سے مضبوط قوت ارادی سے مقابلہ کرنا اپنے ارادوں کو مضبوط کرنا ہے اپنی قوت کو جمع کرنا ہے شام اپنے رب کی رضا کے لیے سب کو معاف کر دینا ہے اپنے رب کو پکارتے رہنا ہے اور رب کے ان مقامات جو کہ ہمارے سامنے وہاں ہوتے ہیں خانہ کعبے کی شکل میں مقام ابراہیم کی شکل میں صحیح ہم کرتے ہیں قربانی ہم کرتے ہیں ہم کرتے ہیں کتنے مقامات آتے ہیں ہر جگہ پر ہلکے بھی ہوتے ہیں چوٹیں بھی ہوتی ہیں نظریں بھی ہوتی ہیں الفاظ بھی ہوتے ہیں لیکن میں نے شکر کرنا ہے ان ساری ہدایات پر جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بتائی ہیں اور ان سارے احکامات پر جو اللہ نے قرآن میں مجھے بتائی ہیں ان سب کو اس طرح جذب کرنا ہے اور اس طرح اپنے اندر ان کو بٹھانا ہے کہ وہ میری عمل میں نظر آئے میرے عمل میں نظر آئے میری عزیز بہنوں یہ ساری چیزیں اور خاص طور پر یہ زبان جو ہمارے جسم میں بہت چھوٹا سا ٹکڑا ہے ہمارے جسم میں یہ زبان کا بہت ہی چھوٹا سا ٹکڑا ہے لیکن زبان سے نکلی ہوئی بات جو ہے اور زبان سے نکلی ہوئی بات کا جو زخم ہے وہ نہیں جھڑتا کہتے ہیں نا کہ تلوار کا زخم بھر جاتا ہے کہ زبان کا زخم نہیں جھڑتا ہے زبان ہماری کیا کیا بولتی ہے بہت سی اقسام ہے زبان جھوٹ بھی بولتی ہے نیبت بھی کرتی ہے چکلی بھی کرتی ہے بد زبانی بھی کرتی ہے پھر گوئی بھی کرتی ہے ایب بھی کرتی ہے مختصنیاں بھی کرتی ہے تان و تشنی بھی کرتی ہے اور غلط افواہیں بھی پھیلاتی ہے اور لوگوں کے ساتھ مذاق مذاق اڑانا خوشام میں کرنا اطرانہ لانا پہ بھیجنا مختلف چیزیں ہیں جو زبان ادا کرتی یہ سب گناہ ایسے ہیں جو زبان سے ہوتے ہیں اس کے علاوہ بغض وغیرہ وغیرہ وغیرہ جو اندر سے پیٹتے ہیں روحانی امراض ان کا بھی اظہار کرنے کے لیے زبان ہی چلتی ہے وہ پلتے اندر ہیں پھلتے پھولتے اندر ہیں لیکن پھر اظہار کے لیے زبان ہی استعمال ہوتی ہے اگر انسان پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر عمل کرے تو صرف زبان کو ہی اگر لگام دے لے تو بہت سے گناہوں سے بلکہ کہا گیا ہے ایک جگہ پہ کہ تمام گناہوں سے بچا جا سکتا ہے لہذا اس زبان کو بے لگام مت کیجیے ایک حدیث سے واضح ہوتا ہے کہ ایک جگہ پہ حضرت سفیان بن عبداللہ صفی بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پہ عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول مجھے کوئی ایسی بات بتا دیجیے جسے میں مضبوطی سے پکڑ لوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کہو کہ میرا پروردگار اللہ ہے پھر اس بات پر قائم ہو جاؤ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیال میں کون سی چیز میرے لیے سب سے زیادہ خطرناک ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان مبارک کو پکڑا اور فرمایا کہ یہ سب سے خطرناک چیز یہ ہے اسی طرح ایک اور حدیث میں بیان ہوا ہے حضرت ابو حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان ایک انسان ایک ایسا کلمہ کہتا ہے جس کے نقصان کو وہ نہیں سمجھتا وہ اس نے کہہ دیا اسے پتہ بھی نہیں چلا کہ میں نے کیا کہہ دیا لیکن اس کی بنا پر وہ دوزخ میں اتنی دور جا گرتا ہے کہ جتنی دور مشرق اور جتنی دوری مشرق اور مغرب کے درمیان ہے یعنی ہمیں جو بولے کہا جاتا ہے نا کہ جو بولو پہلے تو لو سوچ سمجھ کے بولو اپنی زبان کو اتنا مت بے لگام چھوڑو کہ سب بولتی جائے اسی طرح ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب صبح ہوتی ہے تو انسان کی سب اعضا زبان کے آگے آجزی اختیار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے معاملے میں اللہ سے ڈر کیونکہ ہم تیرے ساتھ بنے ہوئے تو ٹھیک رہی تو ہم بھی ٹھیک رہیں گے اگر تو انہیں غلط روی اختیار کی تو ہم بھی غلط روی اختیار کر لیں گے اور پھر اس کا خمیازہ بھگتیں گے لہذا زبان کو قابو میں رکھیں انسان جتنے بھی کام یا کلام کرتا ہے بظاہر اس کی تین قسمیں ہوتی ہیں کچھ مفید کام ہیں کہ جس میں دین اور دنیا کا ضرور کوئی نہ کوئی فائدہ ہوتا ہے کچھ کام مصر ہے جس میں نہ دین کا فائدہ نہ دنیا کا فائدہ بلکہ نقصان ہی نقصان ہے تیسرے کام وہ ہیں کہ جہاں نہ مفید ہے نہ مضر ہے جس میں کوئی فائدہ نقصان ہے ہی نہیں لاہنی باتیں جس میں ٹائم ضائع ہوتا ہے کچھ ہاتھ نہیں آتا ہے بے لگام زبان کی مسرتوں کے بارے میں صرف صالحی نے بہت سے اقوال بیان کیے حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرماتے ہیں کہ مصیبت کی جڑ انسان کی گفتگو ہے اور ہمارے اخلاق ہماری زبان کے پیچھے ہوتے ہیں عزیز بہنوں اخلاق کو خوبصورت بنانا ہے تو زبان کو خوبصورتی عطا کیجیے ہمیں تو رضی اللہ تعالیٰ نے فرما رہے ہیں کہ مصیبت کی جڑ اور بنیاد انسان کی گفتگو ہے آپ کے بارے میں ایک روایت ہے کہ آپ اپنی زبان کو بار بار کرتے اور فرماتے اس نے بہت جگہ پھنسایا یعنی اپنی زبان کو بار بار کہتے کہ اس نے بہت جگہ پھنسایا طرح حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ زبان کی لفزش قدروں کی لفزش سے زیادہ خطرناک ہوتی ہے اگر زبان بھی لگام ہو بدگوئی کرے چغلخوری کرے جھوٹ جوڑے لان تان کرے اس فرد کے قریب کون جاتا ہے اس فرد کی کیا تعریف ہوتی ہے نہیں بھائی یہ تو فلاں یہ تو فلاں یہ تو فلاں اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ زبان وہ درندہ ہے کہ چھوڑ دو تو کاٹ کھائے نیز آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ زبان کا حاوی ہونا نفس کی توہین ہے کہ نفس پر اگر زبان حاوی ہو گئی نفس کی توہین ہے بہت سے الفاظ نعمت چھین لیتے ہیں یہ بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ بہت سے الفاظ نعمت چھین لیتے ہیں یعنی ان نعمتوں کی ہم کیا کرتے ہیں وہ نعمتیں ہم سے چھوٹ جاتی ہیں جس شخص کی زبان اس پر حکمران ہو تو وہ اس کی ہلاکت کا سبب بنتی ہے اس کی موت کا سبب بنتی ہے حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عقلمند کی زبان قلب کے پیچھے ہوتی ہے جب کچھ کہنا چاہ جب وہ کچھ کہنا چاہتا ہے تو پہلے قلب کی طرف رجوع کرتا ہے اگر وہ بات اس کے فائدے کی ہوتی ہے تو کہتا ہے ورنہ رک جاتا ہے اور جاہل کا قلب اس کی زبان کی نوک پر رہتا ہے وہ قلب کی طرف رجوع ہی نہیں کرتا جو زبان پر آتا ہے کہتا جاتا ہے بکتا جاتا ہے بولتا جاتا ہے جس کو بد زبان کہا جاتا ہے جس سے سب دور رہنا پسند کرتے ہیں آپ تو عظیم اجتماعیت کے اندر ہیں کوشش کیجئے آپ کے گرد جھمگٹا ہو لوگ ہوں آپ تو اسلام کی دعوت کا ذریعہ ہیں آپ لوگوں کے دلوں میں نرمی پیدا کریں اپنی زبان کی فیلینی سے اپنی زبان کی نرمی سے اپنی زبان کی استقامت سے ان لوگوں کو اپنے قریب لائیے کہ اخلاق ایک ایسی چیز ہے کہ اگر حسن اخلاق انسان کے پاس ہے تو آخرت میں جب ترازو نصب ہوگا جب ہماری نیکیاں اور برائیاں تولی جائیں گی اگر ہماری نیکیوں کے پلڑے میں حسن اخلاق جیسی چیز ڈل گئی تو بہت بھاری ہو جائے گا تمام نیکیوں پر وہ غالب آ جائے گا اور ہماری نیکیوں کا پلڑا بھر جائے گا تو زندگی میں بھی کامیابی کے لیے یہ بہت ہی عظیم چیز ہے اور جس وقت ہم اس عظیم اجتماعیت میں موجود ہیں اور وہاں مختلف نسل مختلف رنگ مختلف زبانوں والے لوگ ہیں اشاروں کی زبان بھی تو ہوتی ہے اس سے لوگوں کو اپنا بنائیے اگر زبان نہیں بھی آتی ان کو کے قریب بیٹھیے ان سے بات کیجیے کامیابی کے لیے اپنی شخصیت کو بہتر بنانا اور کشش بنانا کہ لوگ میری طرف کھنچتے چلے آئے جیسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوگ کھنچتے چلے آتے تھے کیوں اخلاق تھے اخلاق کے بہترین درجے پر تھے اپنی شخصیت کو بہتر بنانا اپنی زندگی کو اپنی زندگی کی منصوبہ بندی کرنا ہماری زندگی کوئی ایسی تھوڑی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے یہ اوقات جو ہم گزار رہے ہیں اسے تھوڑی گزار رہے ہیں ان کے بارے میں آپ سے پوچھا جائے گا کس وقت اٹھے کس وقت سوئے کیا کھایا کیسے کھایا کہاں گئے کیا کیا کس سے ملے کیا بات پہنچائی اپنی زندگی کی منصوبہ بندی کرنی ہے تعمیری صلاحیتوں کو اپنانا ہے کہ جس سے معاشرے کی تعمیر ہوتی ہو انسانیت کی تعمیر ہوتی ہو رہنمائی کرنی ہے لوگوں کی کسی کو پریشانی ہے کسی کو مشکل ہے اس اس اس کا ساتھ ساتھ دینا ہے ہے کے چلنا کو سیدھی راہ الحمد للہ سما الحمد للہ پچھلے سال اللہ تعالیٰ نے حج کی سعادت نصیب فرمائی مجھ چیز کو بھی تو جب ہم جا رہے تھے اپنے ہوٹل سے ہم نکلے اور ہم عرفات نہیں سو سوری سے عرفات جا رہے تھے بس کے ذریعے جانا ہوا تھا تو اس بس میں ایک بڑی عمر کی خاتون تھی وہ بہت پریشان تھی شاید وہ اپنے ساتھی سے بچھڑ گئی تھی اور بس میں بہت رش ہمیں تو کر بیٹھنے کی جگہ بھی نہیں ملی ان خاتون کو بٹھایا گیا تو ایک نوجوان لڑکی ان کے ساتھ جا کے بیٹھ گئی بیٹھ تو نہیں گئی کھڑی ہو گئی ان سے گفتگو کرنے لگی میں اس لڑکی سے بہت متاثر ہوں اس کے اخلاق سے بہت متاثر ہوں بولتی رہی بولتی رہی بات کرتی رہی فون یہ وہ سب کچھ اور اسے تفصیل دیتی رہی تو میں آپ کے ساتھ ہوں میں آپ کے ساتھ ہوں میں آپ کے ساتھ ہی رہوں گی جب تک آپ کا کوئی فرق نہیں پھر میں نے عرفات میں دیکھا کہ وہاں جس خیمے میں ہم تھے اسی خیمے میں اتفاق سے اسی خیمے میں وہ خاتون تھی اور وہ لڑکی ان کے آس پاس گھوم رہی ہیں اپنی شخصیت اپنی شخصیت میں نکھار پیدا کیجیے اسی طرح جب ہم وہاں ہوتے ہیں اور وہاں بہت سی چیزوں سے سابقہ پیش آتا ہے عزیز بہنوں خاص طور پر جب آپ وہاں اس وقت گئی ہیں کچھ مدینے میں ہیں کچھ مکہ میں ہیں اور وہاں کیا ہو رہا ہے وہاں آپ حرم جا رہی ہیں راستے میں تیز دھوپ ہے پانی آپ کے پاس نہیں ہے وہاں جاتی ہیں ان کولر کے قریب جاتی ہیں بیٹھتی ہیں اور وہاں بہت خواتین موجود ہیں بہت جمگٹا ہے اور ہر ایک چاہ رہا ہے کہ مجھے سب سے پہلے مل جائے اگر آپ کو بیٹھنے کا موقع مل گیا ہے اور اگر آپ اس کے قریب جا پہنچی ہیں اور پانی آپ نے نکال کے نوش فرما لیے ہیں تو جتنی بہنیں بیٹھی ہیں ہاتھ آگے کر رہی ہیں بہترین اخلاق یہ ہے کہ آپ اگر بیٹھ گئے آپ کو موقع مل گیا ہے ایک پانچ منٹ مزید بیٹھ جائیے گلاس بھر بھر کے پیچھے خواتین کو دیتی جائیے گلاس بھر بھر کے پیچھے خواتین کو دیتی جائیے آسانیاں پیدا کیجیے اگر کوئی مشکل میں ہے اس کی پریشانی کو دور کیجیے اگر آپ کو نماز کی جگہ نہیں مل رہی کونے پہ ہو جائیے وسط پیدا کیجیے دلوں میں وسط پیدا کیجیے اگر کسی کو سایہ نہیں مل رہا تھوڑے سمٹ جائیے ان کو قریب کر لیجیے تاکہ انہیں پتہ چلے تو یہ بہن اس نے مجھے جگہ دی اس نے مجھے اپنا بنایا یہ کون ہے پاکستانی ہے پاکستان سے آئے ہیں اور کچھ نہیں ہوتا قریب بیٹھنے والے ضرور آپ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ آپ کہاں سے آئے ہیں پاکستان کے کس شہر سے آئے ہیں عزیز بہنوں میری بھابھی بھی میرے ساتھ ایک انڈونیشین ہال بنیا ملیشین ایسے جو ملتی جلتی شکل کے بہت سارے وہاں کے لوگ ہیں تو میری بھابھی کی نماز کے لیے تو ایسے ان کی طبیعت خراب ہو گئی تو اسے سر جھکا کر بیٹھ گئی تو انہوں نے میں ان سے پوچھا کہ آپ کو کیا ہو رہا ہے انہوں نے بتایا کہ میرے پٹھوں میں درد اور سر میں درد ہو رہا ہے میری بھابھی جب نماز پڑھ کے آئی تو کہتی ہے وہ خاتون بیٹھ گئی میرے پیچھے اور میرا دباتی گئی دباتی گئی میرا سر دباتی گئی میرے پٹھے دباتی گئی اپنے پرس میں سے انہوں نے کوئی مرہم نکالا وہ ملتی گئی اور میری بیٹی اتنا سکون ملا اتنا آرام ملا انہوں نے شربت نکالا پرس میں سے بنا کے مجھے پلا دیا ہم اس قوم کے دلیدہ ہو گئے یقین کیجیے اسی طرح مکہ میں بیٹھے ہوئے تھے اشاروں سے بات ہو رہی تھی میں نے ایسے ہاتھ رکھا ہوا سر پہ تو اس نے اٹھے محسوس کیا میں نے بتایا کہ اس نے پوچھا کہ درد ہو رہا ہے میں نے اشار سے بتایا ہاں چائنا کی تھی کو اس نے فوراً اپنے پرس میں سے نکالا چھوٹی سی ڈبیا ایک دو روپے کے سکے کی جتنی اسے مجھے دی کہ یہ مل اپنے سر پہ لگا کیا چیز تھی ہاں، اب تک مجھے یہ ساری چیزیں یاد آتی ہیں جس نے مجھے اپنے پاس بٹھا لیا آپ منا میں جائیں گے آپ کو وہاں جگہ نہیں ملے گی بیٹھنے کی بھی جگہ نہیں گی لیٹنا تو دور کی بات آدھا دن بھر پہ ہم نے گزارا تھا خیمے میں گھسنے کی جگہ نہیں ملی تھی ہوتے ہوتے ہوتے دوپہر کے بعد ہم اندر ہوئے تو بالکل دو دو فٹ کا وہ ہے آپ کا میٹرس ہے ایک ایک فرد کے لیے بالکل ساتھ ساتھ چکٹے چکٹے چکٹے ہوئے ہیں اس میں قدم رکھنے کی جگہ نہیں ہے بہت طریقے سے بہت سلیقے سے بہت محبت سے بہت پیار سے کہ کہیں قدم کسی کے سر پہ کسی کے ہاتھ پہ کسی کے پاؤں پہ نہ پڑ جائے احتیاط سے آجزی سے انکساری سے یعنی کہ بہن آپ ادھر ہٹ جاؤ بہن میں ادھر ہو جاؤں یہ تو میرا ہے یہ تو میرا ہے مجھے اور میرے بھابھی کو ایک ہی میٹرس ملا تھا وہ دو فٹ کا میٹرس ایک ہی میٹرس ملا تھا اس پہ ہم نے دن بھی گزارا رات بھی گزارا کھانے کی چیز ہے میرے پاس دوسرے کے پاس نہیں ہے دوسرے کے پاس ہے میرے پاس نہیں ہے ایک دوسرے سے شیئر کرنا تھوڑا تھوڑا کر کے اللہ تعالیٰ نے جس کو جتنا دیا ہوا ہے کوئی بات نہیں ہم تو روزے بھی رکھ لیتے ہیں گرمی کے روزے بھی ہوتے ہیں سردی کے روزے بھی ہوتے ہیں وہاں اگر کم کھا لیا تو کیا ہوا آپ کو واش روم میں بھی لائنیں نظر آئیں گی آپ کو کھانے میں بھی لائنیں نظر آئیں گی آپ کو ہر جگہ لائن ملے گی آپ کو چلنا بھی بہت پڑے گا سکون سے ہنستے ہوئے مسکراتے ہوئے راستہ ہم نے چنا ہے اللہ نے ہمارے نصیب میں لکھا ہے زندگی میں ایک ہی بار تو حج کرنا ہے اور حج نام ہی ہے مشقت کا حج نام ہی مشقت کا یہ پانچ دن تو ہے ہی مشقت کے دن بنو اور جب مشقت آتی ہے اور جب پریشانی آتی ہے پھر صبر کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین اخلاق والا بنائے صبر والا بنائے سکون والا بنائے اور یہ ساری چیزیں نظر آ رہی ہیں انسان کے اندر جب اخلاق ہوتا ہے وہ اخلاق کی قوت انسان کو کامیاب بناتی ہیں اس میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ مومن ہو یا کافر نیک ہو یا بد جو بھی ہو اگر اس کے اندر یہ ساری اخلاقی خوبیاں ہوں گی تو وہ دنیا میں ترقی کرے گا دنیا میں دنیاوی ترقی کا بتا رہی ہوں کہ اس میں کوئی بھی انسان ہو اس صورت میں اگر اس کے اندر ارادہ ہے فیصلے کی قوت ہے حوصلہ ہے صبر ہے استقلال ہے تحمل برداشت ہمت بھی ہے شجاعت بھی ہے مستعدی بھی ہے جفا کشی بھی ہے یہ ساری صفات اس کے اندر اگر موجود ہے تو ضرور اس دنیا میں کامیاب کریں گی اور ان ساری صفات کے ساتھ ساتھ اگر وہ مسلم بھی ہے مومن بھی ہے اللہ کے آگے جھکنے والا بھی ہے اپنے جذبات خواہشات کو قابو میں بھی رکھنے والا ہے تو پھر صرف دنیا میں نہیں آخر کے لیے کامیاب ہوگا وہی بات کہ فرشتے اس کا استقبال کریں گے فرشتے اس کا استقبال کریں گے اور حصت قلبی کو اپنانا ہے وہاں پہ جس جگہ ہم پہنچے ہوئے ہیں وہاں وسط قلبی کو اختیار کرنا ہے امانت دار بننا ہے انصاف کے ساتھ پیش آنا ہے یہ اصاف اگر کسی بھی قوم میں ہو تو وہ قوم کامیاب ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین قوم بھی بنائے بہترین سر بھی بنائے بہترین اخلاق ہمیں عطا کرے ہمیں صبر عطا فرمائے سکون عطا فرمائے سچائی عطا فرمائے